نمبر پلیز آئیے شروع کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جب ٹیلی فون کے تاروں میں ایک نغمہ سا لہراتا ہے جب ریسیور میں ایک پائل سی ناچتی ہے تو وہ زوبی کی آواز ہوتی ہے جس وقت وہ سوئچ بورڈ کا بٹن دبا کر نمبر پلیز پوچھتی ہے تو بہت سے صاحب دل نمبر بتانے کی جگہ درد دل درد جگر اور غمے جانا کی داستان سنانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ زوبی کی آواز میں ایک عجب پیار ایک عجب سوز ایک حسین بے تکلفی ہے جو سننے والوں کے درد ہائے نہانی کو بے ساختہ چھیڑ دیتی ہے اور انہیں دعوت دیتی ہے کہ مجھے اپنا غم بتاؤ مجھے اپنے زخم دکھاؤ شاید کہ میں تمہارے کام آ سکوں ٹیلی فون کے تاروں میں زوبی کی آواز یوں چھن چھن کر آتی ہے جیسے رستے ہوئے زخموں اور جلتے ہوئے ناسوروں پر الٹرا وائلٹ شوائیں پا رہی ہوں لیکن ستم ظریفی تو یہ ہے کہ ادھر زوبی نے پوچھا نمبر پلیز اور ادھر نمبر کی جگہ نام بتایا گیا اور نام کے بعد فرمائش ہوئی کہ ڈارلنگ تمہارا پیارا نام کیا ہے سویٹی تمہاری ڈیوٹی کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہوتی ہے آج شام پکچر ایسے موقعوں پر زوبی سوئچ بورڈ سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور پھر کئی کئی گھنٹوں تک ٹیلی فون کے تار اس کی آواز کی موسیقی کے بغیر ویران رہتے ہیں اور بنی نوئے انسان ان بنفشی شعاؤں کی مسیحائی سے محروم ہو جاتی ہے جس ایکسچینج میں زوبی کام کرتی ہے وہاں ٹیلی فون کے کوئی سات سوا سات سو نمبر ہیں ٹیلی فون آپریٹروں کی تعداد چھ ہے دو مرد اور چار لڑکیاں زوبی کے علاوہ مس پروین اور مس ڈی سوزا جوان اور خوبصورت لڑکیاں ہیں چوتھی کا نام مس پری جمال ہے مس جمال کے نام میں جو لطافت ثلاثہ ہے وہ سریحن جھوٹ ہے دھوکہ ہے فریب ہے نہ تو وہ مس ہے کیونکہ اس کی شادی ہوئے بارہ برس ہو چکے ہیں اور وہ دو لڑکیوں اور تین لڑکوں کی ماں ہے نہ ہی اسے کسی زاویہ خیال سے پری کہا جا سکتا ہے اور جمال اگر اس کے شوہر نامدار کا لقب ہو تو خیر ورنہ وہ جمال سے بھی اتنی ہی دور ہے جتنی کوہکاف سے سے تاہم اسے اسی نام جاتا ہے اور ابھی تک کسی نے محکمہ ٹیلی فون کے پاس اس عمل کے خلاف احتجاج نہیں کیا ان چاروں کے علاوہ ایکسچینج میں دو مرد ہیں ان کی حیثیت اخباری زمیموں کی سی ہے چنانچہ جب تک کوئی خاص حادثہ درپیش نہ آئے ان کا وجود بیکار اور بے سود سا رہتا ہے دن بھر وہ اپنے اپنے سوئچ بورڈ کے سامنے بیٹھ کر پان چباتے ہیں بیڑی پیتے ہیں لڑکیوں کو گھورتے ہیں اور کبھی کبھی مس پری جمال کے ہونے والے چھٹے بچے کا نام منتخب کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں ان میں سے ایک تیرتھ رام فیروز پوری کے ترجمہ کیے ہوئے جسوسی ناول پڑھنے کا شوقین ہے اور دوسرا اپنے فرصت کے لمحات میں تعزیرات ہند کی ایک کہنا سال بوسیدہ جلد کا مطالعہ کیا کرتا ہے یہ بات نہیں کہ خدا نخواستہ اسے کسی کچہری وچہری سے واسطہ پڑتا ہے یا پڑھنے کا احتمال ہے بلکہ وہ ٹیلی فون کے نمبروں کا تذیرات ہند کی مختلف دفعات سے مقابلہ کرنے کا بہت شوقین ہے اور اس عمل سے اسے ٹیلی فون والوں کے ماضی حال اور مستقبل کے متعلق حیرت انگیز انکشافات کرنے میں ید طولہ حاصل ہے علم ہنسا کی یہ نئی صنعت ایکسچینج والوں کا محبوب مشغلہ ہے اور اس کی مدد سے انہوں نے بہت سے موزیزین شہر کے جسمانی دماغی جنسی اور روحانی رجحانات کی نسبت عجیب و غریب نظریات قائم کر رکھے ہیں چنانچہ ٹیلی فون نمبر 121 والے قاضی ابو المحاسن برکات جو مسجدوں میں شریعت لا کے متعلق لیکچر فرماتے ہیں ان کے متعلق یہ پیشن گوئی ہے کہ وہ کسی روز خطبہ بغاوت رشاد فرمانے کے بعد کالے پانی کی راہ لیں گے چوہدری عبدالعزیز ڈسٹرکٹ سول افسر کو بے تکلفی سے رشوت لینے کا حق پہنچتا ہے کیونکہ ان کے ٹیلی فون کا نمبر 161 ہے اور 498 نمبر والے سردار حشمت اللہ خان سوز اپنی خوبصورت سرخ سنگر کار میں جو ہر روز ایک نئی حسینہ اڑائے پھرتے ہیں وہ یقیناً دوسرے لوگوں کی بیویاں ہوتی ہوں گی اسی طرح ٹیلی فون نمبر تین سو چھہتر تین سو ستتر چار سو بیس والے بزرگوں کی نسبت بھی ریسرچ کے وسیع امکانات موجود ہیں لیکن جس وقت نمبر تین سو دو تھری زیرو ٹو کی باری آتی ہے تو ایکسچینج کی جوری میں شدید اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے یہ telephone number doctor Nasima Akhtar کے نرسنگ ہوم میں نصب ہے اور تذیرات ہند کی روح سے اس پر قتل کا جرم عائد ہونا چاہیے مس پری جمال کا خیال ہے کہ یہ ٹیلی فون نمبر غلط جگہ لگا ہوا ہے کیونکہ ڈاکٹر مس نسیمہ اختر تو بڑی شریف النفس سلیقہ شعار نیک دل خاتون ہے مس پری جمال اپنی زچگی کے سیزن اسی کے نرسنگ ہوم میں گزارا کرتی ہے اور اس نے وہاں کبھی کسی قسم کا گول مال نہیں دیکھا البتہ اگر اسے شکایت ہے تو بھاری فیس کی ہے جو ہر بار اس بیچارے کی پیٹ توڑ کر رکھ دیتی ہے اگر مس پری جمال کے کمر ہوتی تو یقیناً اس جگہ کمر ٹوٹنے کا محاورہ زیادہ فسی ہوتا لیکن حقائق کو زبان کی صحت پر قربان نہیں کیا جا سکتا اس لیے اس کے برعکس دوسرے مرد آپریٹر کی رائے ہے کہ ڈاکٹر مس نسیمہ اختر کے ٹیلی فون پر تین سو دو کا نمبر یوں فٹ آتا ہے جیسے اس کے بدن پر اٹھتیس انچ چھاتی والا بلاؤز یا اس کے پاؤں میں باٹا کا پانچ نمبر والا سینڈل یہ تفصیلات اس نے ڈاکٹر نسیمہ کی پولبن آیا سے بڑی کابش سے فراہم کی ہیں کیونکہ وہ اسی کے محلے میں رہتی ہے اور کبھی کبھی پان بیڑی کے لیے پیسے وصول کرنے چوری چھپے اس کے ہاں بھی آ جایا کرتی ہے اس آپریٹر کا نظریہ یہ ہے کہ ڈاکٹر نسیمہ کو قاتل نہ سمجھنا بھی حد درجہ کی بے ذوقی اور کور مزاقی ہوگی کیونکہ تیری آنکھیں نہیں یہ تو تیر ہیں اور یہ مصرہ گاتے گاتے اس کے منہ سے پانوں کی بیک میں غلطیدہ رال ٹپک ٹپک کر منشی تیرے ترام فیروز پوری کے ناولوں کو رنگین سے رنگین تر کرنے لگتی ہے البتہ ڈاکٹر نسیمہ کے نرسنگ ہوم اور اس کے سنگین ٹیلی فون نمبر کی رمز اگر کوئی سمجھتی ہے تو مس سوزا ہی بوری طرح سمجھتی ہے کیونکہ ایک بار اس نے بھی چند ہفتے اس کی نرسنگ ہوم میں گزارے تھے اور اس نے یہ راز بڑی مشکل سے محض مس پروین کو بتایا تھا چنانچہ وہ دونوں اپنے اپنے سوئچ بورڈوں پر جھک کر ایک دوسرے کی طرف کنکھیوں سے دیکھتی ہیں اور چپکے چپکے مسکراتی ہیں جیسے موقع واردات پر ملزم کو پکڑ کر پولیس کا تھانے دار اپنی لمبی لمبی گھنی مونچھوں کے درمیان کامیابی سے مسکرائے زوبی ان قانونی مشغافیوں میں حصہ نہیں لیتی اور نہ ہی اسے دوسرے لوگوں کے جسمانی اور روحانی غلافوں کے نیچے جھانکنے کا شوق ہے البتہ اسے اس عمر پر ایک گونا اطمینان ہے کہ ایکسچینج کے نجومی سات سو گیارہ نمبر ٹیلی فون پر اپنی قانونی دوربینیں لگانے سے قاصر ہیں ایک روز اس نے چوری چوری تذیرات ہند میں دفعہ نمبر سات سو گیارہ سیون ون ون تلاش کرنے کی کوشش کی جیسے کوئی شرمیلی کماری چھپ چھپ کر دیوان سے اپنے منگیتر کے نام پر فال نکالے لیکن زوبی نے دیکھا کہ یہ نمبر تو قانون کی دسترس سے بھی باہر ہے ہر جرم سے پاکیزہ ہے ہر الزام سے بری ہے ہر گناہ سے بلند ہے اور اس خیال سے اس کے گانوں پر کچھ فخر کچھ حیا کچھ سرور کی سرخی غازے کی طرح پھیل گئی کچھ ایسی ہی سرخی مس ڈسوزا کے چہرے پر بھی نمودار ہوا کرتی ہے لیکن اسی روز جب اس کے باپ سے بچی ہوئی رم کی بوتل اس کے ہتھے چڑھ جائے یا اس کو کیفے حلال میں ڈانس اور تمبولا کے لیے جانا ہو جس روز مس پروین کے منہ پر گلابی ڈورے جھلک رہے ہوں تو وہ پکار پکار کر کہا کرتے ہیں کہ آج تار گھر کی سیڑھیوں پر ٹیلی فون سپروائزر نے اسے زبردستی چوم لیا ہے مس پری جمال کے چہرے پر خون کی نمایاں گردش عام طور پر ایک نئے برخودار کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے لیکن جب زوبی کے گالوں پر شفق کھلے جب اس کے ہونٹوں پر گلاب کی پتیاں بکھر جائیں جب اس کی آنکھوں میں کمل کے پھول تیرنے لگیں تو آسمان کے فرشتوں اور جنت کی حوروں کے سوا اور کوئی نہیں پہچان سکتا کہ اس وقت ٹیلی فون نمبر سات سو گیارہ کے تار میں ایک نغمہ سا لہرا رہا ہے ایک پائل سی ناچ رہی ہے اور زوبی اپنے سوئچ بورڈ پر جھکی ہوئی پوچھ رہی ہے نمبر پلیز نمبر بتاتا ہے زوبی نمبر دوہراتی ہے شکریہ وہ کہتا ہے اور ان چار فکروں کے سحر سے ایک نئے آدم ایک نئی ہوا اور ایک نئی جنت کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے زوبی کو یقین سا ہو چلا ہے کہ یہ ٹیلی فون اسی جگہ ہے جہاں اسے ہونا ہی چاہیے جس طرح تعزیرات ہند والے آپریٹر کو یقین ہے کہ اگر اس میں سات سو چھیاسی سیون ایٹ سکس نمبر والا ٹیلی فون بھی ہوتا تو وہ ضرور جامعہ مسجد میں نصب کیا جاتا زوبی کا پورا نام زبیدہ ہے زبیدہ رحیم بخش زوبی محض بے تکلفی اور پیار کا نام ہے چونکہ بیشتر حضرات اس سے بے تکلف ہونے اور پیار کرنے کی شدت سے قائل ہیں اس لیے عموماً اسے زبیدہ کی جگہ زوبی ہی کہا جاتا ہے منشی فاضل اور ادیب فاضل کے امتحان پاس کرنے کے بعد اس نے پرائیویٹ میٹرک کیا اور آج کل وہ ایف اے کی تیاری کر رہی ہے اسے کسی چیز سے کوئی خاص دلچسپی نہیں اور اس نے کبھی ٹیلی فون پر چوری چوری دوسرے لوگوں کی گفتگو سننے کی کوشش نہیں کی چنانچہ اگر مس ڈی سوزا کھلم کھلا اپنے تجربات پر تبصرہ نہ کیا کرتی تو غالباً زوبی کو ساری عمر یہ معلوم نہ ہو سکتا کہ جس وقت خان صفدر علی ٹیلی فون پر سیٹھ ہمت شاہ کی بیگم صاحبہ سے کچھ کہہ رہا تھا کہ آج آپ دونوں غریب خانہ پر کھانا تناول فرمائیں تو اصل میں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آج شام خالی ہے سیٹ صاحب دورے پر جا رہے ہیں رات کے آٹھ بجے جم خانہ کے باہر انتظار کروں گا اسی طرح ٹیلی فون کی اصطلاح میں زکام کا مطلب درد دل ہوتا ہے مسجد میں سے سینما کا کام لیا جاتا ہے گھر سے کلب مقصود ہے لائم جوس سے وسکی کا پہلو نکلتا ہے اور موسم کی گرمی سردی میں حسن یار کی باتیں ہوا کرتی ہیں یہ باتیں اپنے مزدیدہ رومانوں کی کوسے قضاء سے ایکسچینج کی فضا کو رنگین کر جاتی ہیں انہیں سن کر مس پروین کی پلکیں اس کی آنکھوں پر بوجھل ریشمی پردوں کی طرح گر جاتی ہیں مس ڈی سوزا کے ہونٹ آتش نان کے سامنے پڑے ہوئے گلدستے کی طرح تمازت کھا کر خشک ہو جاتے ہیں اور کسی وقت مس پری جمال بھی دم بھر کے لیے ایام زچکی کی عبرت انگیزیاں بھلا کر اپنے ماحول کی ترنگ میں بہہ نکلتی ہے کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک ٹیلی فون نے دوسرے ٹیلی فون کو گلے لگانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے ایک رسیور کے ہون چومنے کی کوشش کی تو اس وقت ایک قیامت سی آ جاتی ہے ٹیلی فون کے تاروں میں بجلیاں سی کڑکنے لگتی ہیں سوئچ بورڈوں کی چابیاں الجھنے لگتی ہیں اور مس سوزا اور مس پروین بے تاب ہو کر ایک دوسرے کے بلاؤز تک تار تار کر ڈالتی ہیں کسی وقت مس پری جمال پر بھی راشا سا تاری ہونے لگتا ہے لیکن زوبی پر ان طوفانوں کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا یہ زبردست آندیاں اس کے آنچل کو ذرا بھی نہیں ہلاتی وہ اپنے سوئچ بورڈ کے سامنے بیٹھی رہتی ہے اگرچہ یہ بھی ایک قانون خدا ہے کہ عورتوں پر نبوت کا نزول نہیں ہوتا پھر بھی جب نمبر سات سو گیارہ سیون ون ون پر لگا ہوا نمبر چھوٹا سا برقی کمکمہ ٹمٹمانے لگتا ہے تو تور پر بجلی چمکتی ہے زوبی موسیٰ کی طرح غش کھا کر گر نہیں جاتی بلکہ موسیقار آواز میں پوچھتی ہے نمبر پلیز وہ نمبر بتاتا ہے زوبی نمبر دہراتی ہے شکریہ وہ کہتا ہے اور زوبی دل ہی دل میں سرشار ہو جاتی ہے مس پروین کو اس نمبر سے چڑ ہے اور مس ڈی سوزا کو بھی ان کا خیال ہے کہ اس ٹیلی فون سے مہندی سی رنگی ہوئی داڑھی اور دانت صاف کرنے سے خلال کی بو آیا کرتی ہے اس ٹیلی فون کا مالک دن بھر گو تکیا کا سہارا لیے پانچ باتا ہوگا اس کے پہلو میں ایک یا دو یا شاید شرعی لحاظ سے چار بیگمات اپنا اپنا اگال دان سامنے رکھی بیٹھی ہوں گی دلان میں درجن بھر بچوں کی فوج کریمہ بے بخشائے برحال ماں کا ترانہ گاتی ہوگی اور وہ ہر کوٹ پر شکریہ بسم اللہ ماشاء اللہ کی مہارت کرتا ہوگا لیکن زوبی کے پردہ خیال پر یہ نقوش کوئی نشان نہیں چھوڑتے رات کے وقت جب وہ تار گھر کے عقب میں اپنے چھوٹے سے کوارٹر میں ایف اے کے امتحان کی تیاری کرتی ہے تو کبھی کبھی اس کا دماغ ٹیلی فون کے تاروں کا سہارا پکڑ کر نمبر سات سو گیارہ سیون ون ون کی طرف رینگنے کی کوشش کرتا ہے یہ تلسمی ہند سے اس پر طرح طرح کا سحر کرتے ہیں کبھی وہ دبے اکبر کی طرح جگمگاتے ہیں کبھی ان پر کہکشاں کا نور برستا ہے کبھی وہ تاریخ ویرانوں میں کھو جاتے ہیں اور زوبی بھٹکتی جاتی ہے گرتی جاتی ہے ایک اندھے کنویں میں ایک عمیق غار میں اور کوئی معزز فرشتہ اس کے دہانے پر وہی لے کر نازل نہیں ہوتا کیونکہ عورتوں پر وہی کا نزول تقاضۂ خداوندی کے خلاف ہے کچھ دنوں کی بات ہے کہ زوبی کے دل اور دماغ پر کچھ حیرانی کچھ پریشانی کے مبہم سے لگے نمبر سات سو گیارہ سیون ون ون کئی روز سے خاموش تھا اس ٹیلی فون کے پردہ سے جو روح پرور نغمے پیدا ہوتے ہیں ان پر سکوت تاری تھا اور اس کی خاموش کائنات کی ساری رنگینیاں صابن کے بلبلوں کی طرح مٹ رہی تھیں رات کے وقت جب زوبی ایف اے کے امتحان کی تیاری کرنے بیٹھتی تو سات سو گیارہ سیون ون ون کے سہر کار ہند سے بھوتوں کا روپ بھر بھر کر اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگتے ہیں صبح سے شام تک وہ منتظر رہتی تھی کہ نہ جانے کے اس وقت سوچ پورٹ پر نمبر سات سو گیارہ سیون ون ون پر لگا ہوا ننہ سا کمکمہ روشن ہو کر ساری دنیا کو اپنے نور سے لبریز کر دے گا لیکن وہ بجلی چمکی پر نہ چمکی زوبی سوچتی تھی کہ شاید وہ چلا گیا ہو شاید وہ بیمار شاید آخر اس میں حرج ہی کیا ہے ایک انسان دوسرے انسان کی خیریت پوچھے ایک چھوٹی سی ہمدردی کوئی گناہ بھی تو نہیں اگر مس پروین اور مس ٹی سوزا نے دیکھ لیا تو بے شک وہ بڑی بڑی باتیں بنائیں گی اور مس پری جمال تو حسد سے جل بجھ ہی جائیں گی تاظرات ہند والا آپریٹر بھی زیر لب مسکرائے گا لیکن بلا سے یہ بھی کوئی جرم ہے بھلا اور آخر سوچ سوچ کر ہچکچاتے ہچکچاتے کام کام کر زوبی نے سب کی نظریں بچا کر نمبر سات سو گیارہ سیون ون ون کو ٹیلی فون کر ہی ڈالا پلگ لگا کر اس نے ریسیور اٹھایا اور دھڑکتے ہوئے دل سے گویا اپنی قسمت کا فیصلہ سننے لگی جو شاید ازل ہی سے لوہے مقدس میں لکھا جا چکا تھا سات سو گیارہ seven one one number telephone کی گھنٹی بجنے لگی جیسے نجد کے صحرا میں جرس ناقہ لیلا یا جیسے کسی نے غفور الرحیم کی زنجیر عدل کو ہلا دیا اور میں آسمان پر گھنٹیاں بج رہی ہوں ہیلو ٹیلی فون نے کہا جی معاف کیجئے میں ٹیلی فون آپریٹر بول رہی ہوں زوبی نے اقبال جرم کیا کون آپریٹر ٹیلی فون کچھ حیران سا ہوا جی زوبی میرا مطلب ہے زبیدہ رحیم بخش اس کی زبان لڑکھڑائی ہاں ہاں ہاں ٹیلی فون میں ایک بلند کہا سرافیل کی طرح گونجا گرینڈ گرینڈ فرمائیے فرمائیے زوبی کچھ حیران ہوئی کچھ پریشان ہوئی لیکن دل پر قابو پا کر اس نے کہنا شروع کیا جی معاف فرمائیے مجھے فکر ہوا جی میرا مطلب ہے کہ آپ کا ٹیلی فون کئی روز سے خاموش تھا میں نے سوچا کہ نصیبت دشمنہ کہیں آپ کی طبیعت خراب نہ ہو جی محض انسانی ہمدردی کے سورہ اسرافیل اور بھی زور سے گونجا میں سمجھا تم شاید نصیر صاحب کے متعلق پوچھ رہی ہو دیکھو مائی ڈیئر وہ تو یہاں سے تبدیل ہو چکا ہے لیکن خدا کی قسم میں اپنے دوست کی ساری ذمہ داریاں بعنوان شائستہ سنبھال سکتا ہوں ہاں،, ہاں زوبی ڈارلنگ میں ٹھیک چھ بجے ایکسچینج کے باہر انتظار کروں گا my goodness gracious what a life what a damn glorious life شام کے این چھ بجے ایکسچینج کے دروازے پر ایک نیلے رنگ کی خوبصورت واسٹر ہیوک آ کے رکی اور رحمت عزدی نے زوبی پر اپنا نور کامل کر دیا